اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے اپنی بات پر اڑے رہے اور تکبر ہی تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے